ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان اللہ لا القوم الظالمین آٹھ نر و مادہ یعنی بھیڑ میں دو قسم اور بکری میں دو قسم آپ نبی کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کہا ہے یا دونوں مادہ کو یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتلاؤ اگر سچے ہو اور اونٹ میں دو قسم اور گائے میں دو قسم آپ اے نبی کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کہا ہے یا دونوں مادہ کو یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل جھوٹ تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہ دکھائیں گے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے مشرقین اور حلال و حرام میں خود ساختہ تقسیم اسلام سے پہلے کہ جاہل عربوں نے بعض مویشی اپنے اوپر حرام کر لیے تھے اور ان کی قسمیں قرار دے لی تھیں یعنی بحیرہ سائبہ وصیلہ حام وغیرہ جانوروں میں بھی اور ضروع و ثمار میں بھی یعنی کھیتیوں اور پھلوں وغیرہ میں بھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے یہ باغ اور کھیت اور یہ بار برداری اور سواری وغیرہ کے جانور سب اللہ نے پیدا کیے ہیں پھر اقسام انعام ذکر فرمائے اور بکری کا ذکر فرمایا جو سفید رنگ کی ہوتی ہے اور بھیڑ جو سیاہ رنگ کی ان کی نر اور مادہ کا بھی ذکر کیا پھر اونٹ نر و مادہ کا اور ایسے ہی گائے اللہ نے ان چیزوں میں سے کسی کو حرام نہیں قرار دیا نہ ان کے بچوں کو کیونکہ یہ سب بنی آدم کی غذا اور سواری بار برداری اور دودھ وغیرہ سے استمتاع کے لیے پیدا کیے گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر چھ میں فرمایا کہ ہم نے ان جانوروں میں سے آٹھ جوڑے تمہارے لیے اے انسان و اتارے اب مشتم اللہ تعالی ارحم الفین یہ کافروں کے اس قول کا رد ہے کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو ہے وہ صرف ہم مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے یقین سے بتاؤ کہ وہ چیزیں جن کے حرام ہونے کا تم گمان کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیسے حرام کر دیں تم بحیرہ صاحبہ وغیرہ کو کیوں حرام قرار دیتے ہو ابن عباس صدی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آٹھ جوڑوں میں سے دو بھیڑ اور دو بکری کے چار جوڑے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے میں نے کسی کو حرام نہیں بنایا اور ان کا بچہ خواہ نر ہو یا مادہ کسی کو حلال اور کسی کو حرام کیسے بنا دیتے ہو اگر تم سچے ہو تو یقین سے بتاؤ یہ تو سب کے سب حلال ہیں امکن تم وسا کم اللہ بحادہ ان مشرقین کو ملامت کی جا رہی ہے کہ کس طرح اپنے جی سے ایک نئی نئی بات نکالتے ہیں اور خود حرام قرار دے کر اس تحریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف ظلمن و جورن منسوخ کرتے ہیں اب جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو بھٹکائے اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے اس کے مزداق میں عمر ابن لحی ابن قمعہ کو بتایا جاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے دین انبیاء کو متغیر کر دیا تھا یعنی نبیوں کے دین کو بدل دیا تھا اور صاحبہ اور وسیلہ اور حام کا اعتقاد مشرقین عرب میں پیدا کیا تھا حدیث سے بھی یہی ثابت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اور الاوائل ابن ابی عاصم نیز المعجم الکبیر میں